حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی یعنی وقت ہے جسے کوئی بھی مسلمان آدمی پالے پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور دے گا امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ حضرت رباح کے علاوہ کسی نے یہ روایت ان معمر ان زہری کی سند سے اس طرح بیان کی ہو البتہ حضرت ایوب بن سوید نے یہ روایت ان یونس ان زہری ان سعید ابی سلمہ کی سنہ سے بیان کی ہے لیکن ایوب بن سوید کی حدیث معتبر نہیں وہ متروک الحدیث ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1432